کیا ان کے لیے ہے سلطنت ہے اور زمے کی اور جو کچھ ان کے درمان ہے تو رسیاں لٹکا کر چڑھنا جائیں